اچھا دیکھو بھائی بات یہ ہے جہاں تک کا ہے کئی دیکھے سوال کرنا ہے نہ ہم ان کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں کہ جنت کے دعوے کرتے ہیں نہ ہم ان کو برا بھلا کہنے کے قائل ہے نبی علیہ السلام لا تصب الاموات فقیم ان کا افضل کیا ما قدم جو مر چکے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو آپ نے ان کو پہنچ اگلا سوال ہے اگر صاحب نے مسئلہ کی بدلہ کیوں نہیں دیا بدلہ لے لینا چاند بجے کا معاملہ ہے بعض کا حالات اس قدر کشن اور کڑے ہوتے ہیں کہ آدمی کو ان سے انتقام لینا ممکن نہیں ہوتا یہی جو اختلاف کا بدلا نہ لینے کا جو اختلاف سے جتنا کئی سیدہ جیون شمار نے غریب میں کے نتیجے میں سیاحا میں بنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اشا کا موقع یہ تھا کہ پہلے ان سے بدلا لوگ انتقام لوگ ان کو صاف کرو پھر خلاف کریں گے بعض کا طلاق اس قدر کھڑے ہوتے ہیں کہ فوراً وہ کام یا کل اوپر آ جاتا اس قدر جلدی ممکن نہیں ہوتا بہرحال ہمیں کسی کا نہ خام کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے یا کسی کے لان تان کی ضرورت ہے اس عمر کے دن کا معاملہ اللہ کے ساتھ اگر سوال ہے کیسے نظام مدد جائے کیسے جناب قبول نہیں ہے کیا قرآن پاک پڑھ کر مردوں کو مثال سواب کو تعالیٰ کہتا ہے جناب دیکھیں مردوں کو قرآن پہنچانا اس کی کوئی دلیل نبی السلام صحابہ کی کرام سے قطعاً ثابت نہیں ہے شریعت کے اندر جو اعمال ملتے ہیں ان میں لیاقت تو ضرور ہے یا میت کے حق میں دعا کا تذکرہ مطلب تو قرآن میں ہے الذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا میت کے لیے جو میت کے اوپر حج ہو اس کے بعد مسجد بدل ہو سکتا ہے نیابت ثابت ہے جو مرنے والا مر جائے اس کے ذمہ روزے ہوں نبی السلام علیہ وسلم ماں علیہ السلام علیہ وسلم تاب جو جو جو بندہ جائے اس اس کے کے ذریعے روزے روزے ہوں کی طرف سے ولی ہے ہے ہے ہے ہے وہ رکھے گا جن امور میں نیامت نیامت ثابت ثابت وہاں جائز لیکن میت کو کو قرآن پڑھ بخشنا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اکرام نہیں فعلیہ بیان آگے سوال آیا کہتے ہیں السلام علیکم پہلی بیوی سے دوسرا نکاح کرنے سے بلی کا ہونا ضروری ہے لڑکی کے پاس کی موجودگی میں اور بڑی بات کرتا ہے کہ نہیں بلی کے بغیر نکاح کرنے والے لڑکے لڑکیاں یا ہیں تو ہم بغیر نکاح نہیں ہوتا نکاح پہ ہو یا دوسری بار ہو شریعت کا ضابطہ آ گئے پہلی بار بھی ہوئی یا دوسری بار بھی ہوئی ہے اگلا مسئلہ کہ ولی نے لڑکی کے باپ کے روتے ہوئے کو اور ولی بن سکتا نہیں ہے شریعت کے اندر یہ بات صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ہم لوگوں کو اصطیب کو بے نقص بنی کیا بالکل استاد یا تاجر وہاں ابو ہاں لوگوں نے جو ہے ہماری شوہر دیدہ عورت جو ہے اس سے اگر جو ہے وہ اپنے نصاب کی اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے یعنی اس کو خامد کے انتخاب میں زیادہ حق حاصل ہے پھول ہے بغیر ولی کے جو نکاح ہو وہ نکاح نہیں ہوتا اس لیے جو ہے اہل علم بات کو جو ہے رکھ سکتے اگر رکھ سکتے ہیں تو کیسے اگر دیکھتے ہیں تو نہیں قرآن بیان کرے اور بیان کرے دیکھو نبی السلام نے فرمایا کہ آ گئے کہاں اندر یہ بات موجود ہے کیا تک یہ سوال ہے کہ پانچ پر برابر شریک ہونے کا باپ ہے اگر پانچ برابر شریک ہوگی یاد رکھو قربانیاں پانچ شمار ہوگی کیونکہ ایک قربانی مکمل جو قربانی ہوتی ہے دوسرے کو حصہ تو ملے گا شک ان کو قربانی نہیں کیونکہ کامل جو حصہ ہے وہ سات قربانیاں ہیں ایک گائے کے اندر پانچ افراد ہیں پانچ ایک حصے میں تو کامل ہے باقی جو ہے وہ مشترک ہے شریعت کے اندر ایک گھر کا سربراہ پورے گھر کی طرف سے ہوتی ہے اگر وہ گھر کے سربراہ جو ہے گھر والے سارے پیسے ڈال کے ڈالے تو وہ ایک گھر کے افراد کی طرف پھر سے شرم و درست ہوگی ابو ایوب انصاری کی کچھ حدیث کے اندر ہے اگر وہ سب الگ کی طرح شریعت سے اس طرح ثابت نہیں وہ باقی دو حصے قربانی نہیں بنے گے اور آپ علیہ بیان جو اس دو حصوں کو بھی قربانی شمار کرے گا وہ زمین دے گا السلام علیکم کہتے جی جو بندیوں کو کہیں کہ تم حق پر نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں نہیں تو اللہ نے ہمیں قرآن کے لیے کیوں قبول کیا اس کا جواب دے میرے بھائیو قرآن کے لیے ان کو قبول کیا قرآن کو ماننے کے لیے عمل کرنے کے لیے تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ماننے کے لیے ماننے تو نہیں دلیل بھی شامل ہوں گی قرآن کے لیے کہاں پر جو ہے سب سے پہلی بات میں نے الحمدللہ کا اسی مقصد بھی سے حوالہ پیش کیا اور اب پہلے میں نے حوالہ جنم پیش کیا تھا اب بعد میں سوال حوال میں کیا کہ قرآن کے لیے کیوں اللہ نے کیا کے لیے روکا ہے یار یادت و تفصیل عثمانی سورہ صبح کی تفصیل ہے پاکستان کی آمین اور دور چھڑانا ہے دو گرد میں یہ جو ہے ایپ کی تفصیل کے اندر مفتی شبیر اور عثمانی نے لکھا ہے ترجمہ ہے اور اس کا اور دور چھڑانا ہے دو گرد کے مقال کو بھی دو سال ہے تبھی عثمانی صاحب نے لکھا کرنے سے میرے دو سال ہے کیسے جو بیان ہوئی وہ دو سال ہے کیسے ہمارے امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مرتے رضا ڈھائی سال بیان کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی یا مجھے ایمان سے پتا اور قرآن سے اوپر بڑی دلیل کون سی ہوگی اب ایمان سے بتا دو قرآن کے لیے انتخاب کیا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا مگر نا عقائد بڑے کر رہے ہیں معاملہ مشکل میں پڑ جائے گا مگر خطابہ شامی میں کیا یہ بات نہیں لکھی یہ خرد قرآن کیسے ہو سکتے اس کا نام خرد قرآن ہے اس کا نام قرآن کے لیے انتخاب ہے اگر یہی بات کا رقم کو اس سے کہہ دیں گے دیکھو اللہ اگر ہم آپ میں نہیں دے تو پھر اللہ اللہ نے قرآن کے لیے سنا کیوں کیا ہے کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا قرآن اور آنا لوگوں کو قرآن کو پڑھیں گے لا کتاب جو تراقی ہے لا کتاب جو اناج نہ ہوں وہ قرآن پڑھیں گے تم اپنا قرآن پڑھنا ان سے حقیق کم تر سمجھو پر حالت سے لیجیے سے یہ بات ثابت نہیں ہے اتنی محبت چھٹے پر کا انکار کیوں ہے کیا وہ ماں فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے کیا وہ سیدنا علی کے طالب کی بیٹی نہیں ہے کیا محمد کریم کی وہ نوافی نہیں ہے کیا وہ کوئی سے سے دشمنی کریں گے بیٹی کا انکار کر دیا کیا یہ علی سے وفا ہے کہ ماں فاطمہ سے وفا ہے ذرا آگے پھر کہا امی ایسا کب اور کیسے بھی فاطمہ رضی نبی علیہ السلام کے قریب تینتالیس سال بعد قریب قریب قریب اندازہ ہے نبی کی سبھی وہ ہو اس سے خیال بھی لے سکتے ہو یہ اگر پڑھنا ہو تو کلیات امدادیہ کے اندر جا کر کے پڑھ لینا جامعہ امدادیہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے مکہ امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے وہاں کشف قبول بھی پڑھ لینا قبروں کے اندر کے حالات معلوم کرنا یہ غیر جانے کا دعویٰ ہے در پردہ اور کشف جو ہے وہ کہتے ہیں اس طرح بھی ہوتا کہتے ہیں کشف اور اسی سے بنا مکاشفہ کہ نبی السلام کہتے ہیں سہارنپور میں مولانا زکریا صاحب کو زور کی نماز پڑھانی آئے اور ان لوگوں سے لکھا کہ ان کو کشپ وقت دیکھا مقاشب دیکھتے ہیں کہتے ہیں مقاشب عین ہاتھ بیداری ہوتی ہے اس کے اندر دیکھا کہ کہتی ہے سہارنپور کا جو جگہ ہے اور نبی علیہ السلام کمرے کے اندر بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جو آپ کے دائیں بارہ بھی سفید ہے سر کے بال بھی سفید ہے اور نبی علیہ السلام نے کہتے آنکھوں کے چشمہ لگا رکھا ہے today, continue to life. کلام شیعہ کی غداری کا نتیجہ تھا کہ حسن بن علی رضی اللہ نے سیدنا امیر معاویہ سے جو ہے وہ غیر مشروط صلح کر کے نبی کی تشریف گوئی کو پورا کیا تھا کہتے ہیں کیا نبی کریم نے اپنی حجاب کی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں اور کیا میرا کلام اللہ کا دار دیا قطعا نبی کا السلام نے دنیا میں بیداری کی حالت میں جو بندہ یہ تین باتوں میں سے کسی کا ہے ہے ہے جھوٹ بولتا آدم اللہ فریت عذاب جو جو کو مت باندھتا کہتا ہے نبی کل کی بات بھی بھی جانتا ہے ہے ہے وہ جھوٹ بولتا جو کہتا کہ نبی علیہ السلام نے عذاب کو دیکھا ہے وہ بھی جو جھوٹ بولتا ہے کیوں قرآن کہتا ہے الابصار الابصار ہیں کہ اندر بہت شکران کا حصہ رکھ سکتے نہیں کی طرف سے علیحدہ قربانی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہاں جو افراد ہیں یاد رکھیے کو اپنی قربانی میں آپ شریک کر سکتے ہیں نبی نبی دلیل یہ ہے کہ علیہ السلام نے قربانی کی جب ذرا کرنے لگے تو اللہ حکمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من امت محمد اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے نبی السلام نے اپنی قربانی میں امت محمد کو شریک کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد میں زندہ بھی شامل ہے امت میں فوج ہوگی وہ بھی امت میں شامل ہے اس طریقے سے اس دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ فوج کے دوران کو آپ کی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں ان کی طرف سے الگ علیحدہ مراد دس درجہ یوم نہر بھی ہے اور عرفہ سے مراد شفا کے مقابلے میں جو تاپ ہو وہ دن مراد دیا ہے آج بچہ یہ تاپ دن میں بنتا ہے اور یہ یوم النار سے ایک دن پہلے کا دن ہوتا ہے جس دن قربانی کرنی ہے اس سے ایک دن پہلے والا دن وہ یوم عرفہ ہوتا ہے یوم عرفہ سے اگلا دن قربانی کرنی یوم النار ہوتا ہے أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك